کی زندگی میں قیامت تک کے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ کم سے کم اس نمونے کو سامنے رکھیں قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے مختصر بات یہ ہے کہ دینداروں کو دین سے ہٹانے کی جو لاکھوں سازشیں چل رہی ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس دنیا کو اندازہ ہوا ہے کہ مسلمانوں میں اگر کوئی دم کم باقی ہے تو ان کے دین کی وجہ سے ہے خزانہ مسلمانوں کے پاس ہے اور کوئی سرمایہ ہے تو وہ سرمایہ تین ہے اس بنا پر چور کو جب پتا چل جاتا ہے کہ فلان جگہ خزانہ ہے تو وہ اسی پر نقل لگاتا ہے اور اسی پر حملہ کرتا ہے ڈاکوؤں کو جب پتا چل جاتا ہے کہ فلان صاحب جو سفر کر رہے ہیں ان کے پاس مال ہے خزانہ ہے تو وہ حملہ کر کے اس سے وہ چیز لینے کی اور چھیننے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کو ہے دین کے اعتبار سے لوگ اپنے دین سے دل برداشتہ ہیں کیونکہ ان کے دین میں کھوکھلا پن ہے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جب وہ مسلمانوں کا طرز زندگی دیکھتے ہیں یا ان کی عبادت پر نظر ڈالتے ہیں یا ان کے ماہرین قرآن کریم کو دیکھتے ہیں یا سرکار کی سیرت پاک پر ان کی نظر پڑتی ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں زندگی تو یہ ہے اور ایک ٹھوس اور حقیقی زندگی ہے ایک ایسی زندگی ہے کہ جس کو گزار کر گزارنے والا مطمئن ہوتا ہے قرآن کریم کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جو بھی انسان سب سے پہلے ایمان قبول کر لے ایمان اس لیے کہ اعمال کے قبول ہونے کی پہلی شرط ہی ایمان ہے تو پہلے ایمان قبول کر لے دل سے زبان سے اقرار کر لے اور یہ اقرار کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر وہ آمال صالحہ والی زندگی گزارے گا آمال صالحہ والی زندگی کا مطلب کیا ہے اللہ چاہی زندگی گزارے گا جب اللہ چاہی زندگی گزارے گا تو اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو بہترین زندگی دوں گا جس کے لیے رب لائے ہیں حیات طیبہ حیات طیبہ کا مطلب کون سا زندگی اطمینان والی زندگی سکون والی زندگی دولتوں پر تو دنیا نے محنت کی ہے لیکن دولت کے ہوتے ہوئے سکون نہیں آیا اور جن کے پاس ایمان تھا اور ایمان کو انہوں نے بہترین دولت سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین زندگی ادا کروائی جیسے کہ سرکار کی اور صحابہ کرام کی زندگی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تو نہیں ایمان تھا اور ایمان بھی اتنا کمی تھا کہ مار کھانے کے بعد اور پریشان ہونے کے بعد وہ ایمان کا گراف اونچا ہوتا تھا تاریخ کے واقعات میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا ہے تو سبھی جانتے ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے انہوں نے ایمان قبول کیا کے شوہر نے بھی ایمان قبول کیا ایمان قبول کر لینے کے بعد ہر دور میں ایمان والوں کے حالات آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے نا سو یت رکھو یپو آنند نا وہ لا کر کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلے گئے یا پھر یہ ہے کہ ہمارا دستور یہ ہے کہ آمنا کہنے والوں کو آزماتے ہیں اور یہ آزمائش درجوں کے اعتبار سے ہوتی ہے سب سے اونچا درجہ نبیوں کا نبیوں کا امتحان اور نبیوں کی آزمائش اور نبیوں کا ابتدا بہت اونچا اس کو حدیث شریف میں بیان کیا ہے اشد البلا الانبیاء سب سے زیادہ امتحانات سے دو چار رہے تو حضرات انبیاء رہے کیونکہ ان کا پر بہت اونچا ہے جب درجہ اونچا ہے تو امتحان بھی اسی طرح سے اونچا ہے کے جی اور نرسری میں جو پڑھتا ہے اس کا امتحان اس کے اعتبار سے ہوتا ہے اور بی اے کے آخری سال میں جو پڑھتا ہے اس کا امتحان اس کی طرح ہوتا ہے بالکل اسی طرح انبیاء کرام کو بہت آزمایا گیا کی شان میں جملہ بھی کہہ دینا اور اس کے دل کو ٹھیک پہنچانا بہت بڑی ایندا پہنچانا ہے یہ لذبے کے موقع پر ایک سانپ آئے اور سرکار غنیمت کا مال تقسیم کر رہے تھے دے رہے تھے کچھ مہاجرین کو اور کچھ ایسے لوگوں کو جنہوں نے ابھی ابھی دین قبول کیا ہے تاکہ وہ دین میں مضبوط ہو جائیں اور وہ یوں نہ کہیں کہ بھائی مسلمان ہونے کے بعد میں تو فقیر ہو گیا ہوں میرے پاس کچھ نہیں آیا مالی اعتبار سے تعاون کیا سرکار کا یہ تعاون کرنا حکمت پر مبنی تھا ایک شخص نے جملہ کسا دیکھو نبیوں پر بھی جملے کسے جاتے ہیں بولنے والے کسی کو نہیں چھوڑتے اور اعتراض کرنے والے نبی پر بھی اعتراض کرتے ہیں یوں کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس میں انصاف کو ملبول نہیں رکھا گیا ہے سرکار کو بڑا دکھ ہوا غصہ بھی بہت آیا چہرے کا رنگ بھی بدلا لیکن اتنی بڑی اعتراض کی پکتی آئی تو سرکار نے بجائے غصہ نکالنے کے ایک تاریخی جملہ کہا کیا جملہ کہا کہ مجھ سے زیادہ میرے بھائی موسا کو آزمایا گیا اور انہوں نے سبق سے کام لیا یہ توازن کرنا ہے سرکار کی آزمائش حضرت موسا علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے لیکن انبیاء میں تباہیں بہت ہوتی ہیں اپنے کام کو اونچا نہیں بتاتے اپنی برادری کو اونچا کیا تو کہاں میرے بھائی موسا نے سبر کیا تھا لہٰذا میں بھی سبر کروں رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا ہم بات جب دل کی گہرائیوں تک پہنچتی ہے تو آدمی منظور کر لیتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تلوار کے زور سے دین پھیلا تو تمہارے پاس تو ٹوپے ہیں تم سے اپنا دین پھیلا نا تمہارے پاس تو بڑے بڑے راکٹ لانچر ہیں اس سے دین پھیلاتے کے زمانے میں خالی تلوار کی اور تلوار چڑھائی اور لوگ مسلمان ہو گئے بات ماننے میں آتی ہے یہ عقل سے بہت دور کی بات ہے دین ایسی جذباتی چیز ہے اور ایسی اندرون قلب کی چیز ہے کہ جب تک دل کی گہرائیوں میں خود آدمی کے اتر نہ جائے وہاں تک اس کو قبول کرنا مشکل ہے قرآن کریم نے منع کیا دستور بیان کیا لا گرام الدین دین کے راستے بالکل کھلے ہوئے ہیں یہ ہدایت کا راستہ ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے اللہ نے دونوں راستوں کو کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا لہذا کسی کی گردن دبا کر کسی کی گردن پر تلوار رکھ کر دین قبول نہیں کروایا جا سکتا وہ دین نہیں چاہتا کہ اسے ایسے آدمی کے پلنے میں باندھ دیا جائے جو اسے دیدار سمجھتا ہو یا جو اسے دشوار سمجھتا ہو اس دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے اس کی آسانیوں کو دیکھ کر سرکار کی زندگی کو دیکھ کر قرآن کی تعلیمات کو دیکھ کر جن لوگوں نے دین قبول کیا وہ کیا تو وہ ایسا کیا کہ پھر گردن میں تلوار رکھتی تو نہ کہتے ہیں کہ دین نہیں چھوڑیں گے حضرت یاسر کو بھی بہت تکلیف ہوئی ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرت سمیہ ان کی والدہ ہیں ایک روز بازار سے گزر رہی تھی دشمن ہمیشہ چونکہ باندھی تھی اس لیے درجہ بھی کم تھا تو آزاد لوگ جو چاہتے تھے کہتے تھے راستے میں مکل کے سردار ملے انہوں نے کہا سمیا نہیں چھوڑے گی تھی کہا نہیں چھوڑوں گی کہا ہمارے بتوں کی پھٹکار پڑے گی تیرے اوپر جواب دیا پڑھنے دو سب ہو جائے گا لیکن دامن رسول نہیں چھوٹے گا ایمان آتا ہے تو ہمت بھی آ جاتی ہے جب آدمی حق قبول کرتا ہے تو حق کو آشکارا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمتیں بھی ادا کروا دیتے ہیں باندھی ہیں اور نازک صنف ہیں اور عورت ہیں لیکن اس کے باوجود اتنی ہمت آ گئی کہ وہاں کے سرداروں کو جواب دے دیا کہ تم کو جو کرنا ہو کر لوں لیکن تم میرا دین نہیں چھوڑا سکتا ایمان اپنی جگہ پر قرار رہے گا وہ ایسا زمانہ نہیں تھا کہ پولیس کے ہیڈ کوارٹر میں حکومت کا بڑا زبردست نظام ہے کوئی کچھ کر نہیں سکتا وہ سرداروں نے اپنے برچے اٹھائے اور مارنا شروع کیا تیل برچوں سے یہاں تک کہ نازک مقامات پر بھی بات کیے اتنے مار کیے کہ حضرت سمیا رضی اللہ تعالی کا زمین پر گر پڑی اور خون جاری ہو گیا کیسا دور ہوگا کہ کوئی ہمدردی کرنے والا یہ ظالموں کے بیچ میں نظر نہیں آتا جو ہمدردی کرے گا اس کا بھی یہی حال ہوگا ظالموں کے ہاتھ میں طاقتیں ہیں ظالموں کے ہاتھ میں قوتیں ہیں ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں یہ کمزوروں کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں یہ تو نہتے ہیں خون بہ رہا ہے اور کوئی دلاسا دینے والا کوئی برہم پٹی کرنے والا کوئی اٹھا کر لے جانے والا نہیں ہے اور یہ سزا ملی ہے صرف ایمان قبول کرنے کی دین کیوں قبول کیا ہے سزا اس کی دے رہے ہیں اور یہ سزا کا عالم اتنا سنگین ہے کہ آخری وقت آ گیا ہے اس کے بیچاری مجنوہ کیا کرتی ہیں اسلام میں یہ طے ہوا تھا تاریخ میں کہ پہلی شہید کوئی ہوگی تو خاتون ہوگی شہادت کا خون دین کی نیم کے اندر لگے گا پکار رہا ہے اتنا تو کر دو ظالموں کہ میرے بیٹے آمار کو بلا لو ظاہری بات ہے کہ ایسے وقت میں اپنی اولاد کو تو یاد کرتی ہوں اتنی بے سہارا ہے کوئی مددگار نہیں صرف اللہ کی مدد کی امید ہے اور دل میں خوشیاں مچل رہی ہیں کہ اگر میں چلی بھی جاؤں گی دنیا سے یہ زخموں سے کام نہ لا کر تو میں انشاءاللہ شاء اللہ ہو جاؤں گی اس بنا پر کہ میں ایمان پر دنیا سے جا رہی ہوں بلاؤ میرے بیٹے کو بلاؤ تو تماشا دیکھنے والوں کی کمی نہیں ہے انہوں نے سوچا بلا لو بیٹا کیا کرے گا اگر ایک تماشا یہ بھی دیکھیں کہ بیٹا کیا کرنے والا ہے اور ماں بیٹے کو کیا کہے گی اور بیٹا کیا ہیلپ کرے گا اپنی ماں کا پتا چلا میری ماں اس قدر زخمی ہو کر پڑی ہے اور وہ بازار کے بیچ میں پڑی ہے اور ظالم وقت سے لے کر اور زخمی کرنے کے لیے اور اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ظالموں کے برچوں کے بیچ میں پہنچ گئے ماں کو گود میں لے لیا اپنی گود میں سر رکھا پیشانی سے جسم سے خون ہٹایا ارے ماں میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا جتنی تو مجبور ہے ماں حالات میں میں بھی اتنا ہی مجبور ہوں تجھے ستایا گیا ہے ایمان کی وجہ سے میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں ماں تجھے اٹھا کے میں لے کے نہیں جا سکتا ماں تیری اور کوئی مدد بھی میں نہیں کر سکتا تو ماں نے مجھے یاد کیا ہے ایسے وقت میں مجھے بلایا ہے بیٹے کو یاد کیا ہے تو بتا کہ کیا وسیعت کرنا چاہتی ہے تو کیا کہنا چاہتی ہے میں کیا مدد کروں تیری ماں نے سرد آم بھری بیٹا مجھے کہیں اٹھا کے لے جانے کے لیے میں نے تجھے نہیں بلایا میں نے اس لیے نہیں بلایا تجھے کہ تو میری مدد کرے گا میری مرہم پٹی کرے گا میرے جسم سے خون صاف کرے گا میں تو اب آپ کی سانسیں لے رہی ہوں میرا دنیا سے جانے کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے میرا سوچا کہ میرے دل میں حسرت رہ جائے گی میرے دل میں تمنا رہ جائے گی کہ چننے والی بات مجھے تجھے کہنی ہے وہ ایسا نہ ہو کہ رہ جائے اور میں چلی جاؤں ارے ماں کیا کہنا چاہتی ہے تو بتا دے میں کیا تیری تمنا پوری کروں میں کون سی تیری وہ حسرت ہے جس کو تو کہنا چاہتی ہے اور میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں بڑا عجیب جواب دیا جو لوگ وہاں تھے اور سن کر حیران ہو گئے وہی اصل میں قیمتی سرمایہ ہے اور وہی چیز ہمیں جمائے گی ہمیں وقت دم تک حالات کے بیچ میں قائم رکھے گی کھڑا رکھے گی جمائے رکھے گی مستقیم رکھے گی یوں کہا کہ میں تو جا رہی ہوں مجھ سے آگے میرا خون جا رہا ہے یہ بہتا ہوا خون دیکھ رہے ہو میرے زخم دیکھ رہے ہو میرا چھلنی جسم دیکھ رہے ہو اب ایک تمنا یہ ہے اور ایک وصیت یہ ہے کہ میری آنکھ بند ہونے کے بعد تجھے ستانے والے ستائیں گے اور کہیں گے کہ ماں کا حال دیکھا تھا کہ نہیں کتنا ہم نے اس کو مجبور کر دیا تھا جتنا ستم کا نشانہ مجھے بنایا ہے ہو سکتا ہے تجھے اس سے زیادہ بنایا لیکن بیٹا کل آخرت میں اللہ کے دربار میں جب کھڑی ہوں تو مجھے یہ خوشخبری ملنی چاہیے کہ عمار کو زخمی کیا شہید کر ڈالا لیکن اس نے دامن رسول نہیں چھوڑا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد دامن رسول نہ چھوٹے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد تیرا دین نہ چھوٹے میرے زخموں کو دیکھ کر تیرے اندر کی ایمان کی دنیا ہل نہ جائے بلکہ تو جم جائے ابھی اخبار میں آیا تھا کہ کتے نے اس کے مالک پر حملہ کیا اور اس کو بری طرح غلطی کر کے مار ڈالا لیکن بیٹے کو پوچھا گیا کہ کے کتے کو تو مار ڈالے گا یا کیا کرے گا اس نے کہا نہیں میرے باپ نے پچاس سال تک کتے پالے ہیں اتفاقی طور پر بہت باتیں ہوئی ہے لہذا میں کتوں کو نہیں چھوڑوں گا ارے دوستو ایک بیٹا باپ کے قاتل کو جو کتے کی شکل میں ہے نہیں چھوڑنا چاہتا تو یہ دین تو ہم کو جنت میں لے جانے کے لیے ہے اور کامیابیوں کے دروازے پر لے جانے کے لیے ہے اور کامرانیاں اور سرفرانیاں دینے کے لیے ہے تو ایک مسلمان حالات کو دیکھ کر اسے کیسے چھوڑ سکتے میرا آج کا پیغام صرف اتنا سا ہے کہ اس بات کو اپنے سامنے رکھو منگول نظر رکھو ہمیشہ یاد رکھو کہ حضرت سمیہ کے سبق کو حضرت عمار نے کیسا یاد کیا ایسا یاد کیا کہ حویض نے فرمایا کہ حضرت عمار کو انگاروں سے دام لگائے جاتے تھے اور انگاروں سے دام لگانے کے بعد ٹھنڈے پانی کی ٹینک میں اتار دیا جاتا تھا کام نہیں لا سکتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے اور زبان سے بے ہوشی میں کچھ جملے نکل جاتے تھے ہوش میں آ کر دوڑ کر سرکار کے قدموں میں پہنچتے تھے اور دربار میں رسول میں رو کر کہتے تھے سرکار اتنی مدہوشی اور اتنے ستم کے بعد بے ہوشی میں کیا بات دین کے لیے میری زبان سے نکل گئی مجھے پتا نہیں ہے تو کیا سرکار میرا ایمان جاتا رہا سرکار نے فرمایا امار تیرے دین کا عالم یہ ہے کہ تیرا دین پورے جسم کے اندر پیوست ہے تیرے شرابا کے اندر تیرا دین داخل ہے اور اتنی سی بات نہیں ہے جسموں میں ناک کی ہڈی میں جو نرم حصہ ہوتا ہے اس میں بھی ایمان بھرا ہوا ہے لہذا یہ امتحان نے مجھے ایمان کے اندر مضبوط اور مستحکم کیا کیا موجودہ دور حالات کا دور ہے فتنوں کا دور ہے آزمائشوں کا دور ہے بچنے کا راستہ دین پر چلنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے ایسے سنگین حالات تو نہیں ہیں ہمارے جو صحابہ کرام کے تھے لیکن جو بھی حالات ہیں ان میں تہیہ یہ کرنا ہے کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں گے لیکن نہ دین کا دامن چھوڑیں گے نہ مسجد چھوڑیں گے نہ قرآن کریم چھوڑیں گے نہ دامن سرکار چھوڑیں گے نہ سنتوں کے راستے اور طریقے چھوڑیں گے دم کی تک یہی ہماری کامیابی کا راز ہے کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں وہاں پہ الحمد للہ رب العالمین